عید گاہ منشی پریم چند رمضان کے پورے تیس روزوں کے بعد عید آئی ہے کتنا منوہر کتنا سہاونا پربھاؤ ہے وکشوں پر عجیب ہریالی ہے کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے اور آسمان پر کچھ عجیب لالما ہے آج کا سوریہ دیکھو کتنا پیارا کتنا شیتل ہے یعنی سنسار کو عید کی بدھائی دے رہا ہے گاؤں میں کتنی ہلچل ہے عید گاہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو پڑوس کے گھر میں سوئی دھاگا لینے دوڑا جا رہا ہے کسی کے جوتے کڑے ہو گئے ہیں تو ان میں تیل ڈالنے کے لیے تیلی کے گھر پر بھاگا جاتا ہے جلدی جلدی بیلوں کو سانی پانی دے دیں عید گاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی تین کوس کا پیدل راستہ پھر سینکڑوں آدمیوں سے ملنا بھینٹنا دوپہر سے پہلے لوٹنا اسمبھو ہے لڑکے سب سے زیادہ پرسن ہیں کسی نے ایک روزہ رکھا ہے وہ بھی دوپہر تک کسی نے وہ بھی نہیں لیکن عید گاہ جانے کی خوشی ان کے حصے کی چیز ہے روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے ان کے لیے تو عید ہے روز عید کا نام رٹتے تھے آج وہ آ گئی اب جلدی پڑی ہے کہ لوگ عید گاہ کیوں نہیں چلتے انہیں گرہستی چنتاؤں سے کیا پریوجن سیوئیوں کے لیے دودھ اور شکر گھر میں ہے یا نہیں ان کی بلا سے یہ تو سوئیاں کھائیں گے وہ کیا جانے کہ ابا جان کیوں بدہواس چودھری قائم علی کے گھر دوڑے جا رہے ہیں انہیں کیا خبر کہ چودھری آنکھیں بدل لیں تو یہ ساری عید محرم ہو جائے ان کی اپنی جیبوں میں تو کبیر کا دھن بھرا ہوا ہے بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں اور خوش ہو کر پھر رکھ لیتے ہیں محمود گنتا ہے ایک دو دس بارہ اس کے پاس بارہ پیسے ہیں محسن کے پاس ایک دو تین آٹھ نو پندرہ پندرہ پیسے ہیں انہی ان گنت پیسوں میں ان گنت چیزیں لائیں گے کھلونے مٹھائیاں بگل گیند اور جانے کیا کیا سب سے زیادہ پسند ہے حامد وہ چار پانچ سال کا غریب صورت دبلا پتلا لڑکا جس کا باپ گت ورش ہیجے کی بھینٹ ہو گیا اور ماں نہ جانے کیوں پیلی ہوتی ہوتی ایک دن مر گئی کسی کو پتا ہی نہ چلا کہ کیا بیماری ہے کہتی تو سننے والا بھی کون تھا دل دل پر جو کچھ بیتتی تھی وہ ہی میں سہتی تھی اور جب سہا نہ گیا تو سنسار سے ودا ہو گئی اب حامد اپنی بوڑھی دادی امینا کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی پرسن ہے اسے لگتا ہے اس کے ابا جان روپے کمانے گئے ہیں بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے امی جان اللہ میاں کے گھر اس کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں لانے گئی ہیں اس لیے حامد پرسن ہے آشا تو بڑی چیز ہے اور پھر بچوں کی آشا ان کی کلپنا تو رائی کا پروت بنا لیتی ہے حامد کے پیر میں جوتے نہیں ہیں سر پر ایک پرانی دھرانی سی ٹوپی ہے جس کا گوٹا کالا پڑ گیا ہے پھر بھی وہ پرسن ہے جب اس کے ابا جان تھیلیاں اور امی جان نیامتیں لے کر آئیں گی تو وہ دل کے سارے ارمان نکال لے گا تب دیکھے گا محسن نورے اور سمی کہاں سے اتنے پیسے نکالیں گے ابھاگے نمینا اپنی میں بیٹھی رو رہی ہے آج عید کا دن اور اس کے گھر میں دانا نہیں آج عابد ہوتا تو کیا اس طرح عید آتی اور چلی جاتی اس اندکار اور نراشا میں وہ ڈوبی جا رہی ہے کس نے بلایا تھا اس نگوڑی عید کو اسے اس گھر میں کوئی کام نہیں لیکن حامد اسے کسی کے مرنے جینے سے کیا مطلب اس کے اندر پرکاش ہے اور باہر آشا وپتی اپنا سارا دل بل لے کر آئے حامد کی آنند بھری چتون اس کا ودونش کر دے گی حامد بہتر جا کر دادی سے کہتا ہے تم ڈرنا نہیں اماں میں سب سے پہلے آؤں گا بالکل نہ ڈرنا امینا کا دل کچوٹ رہا ہے گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں حامد کا باپ امینہ کے سوا اور کون ہے اسے کیسے اکیلے میلے میں جانے دے اس بھیڑ بھاڑ میں بچہ کہیں کھو جائے تو کیا ہو نہیں امینہ اسے یوں نہ جانے دے گی ننھی سی جان تین کوس چلے گا کیسے پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے اور پھر جوتے بھی تو نہیں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دور پر اسے گود میں لے لیتی لیکن یہاں سوئیاں کون پکائے گا پیسے ہوتے تو لوٹتے لوٹتے سب سامگری جمع کر کے چٹپٹ بنا لیتی یہاں تو گھنٹوں چیزیں جمع کرتے لگیں گے مانگے کا ہی تو بھروسہ ٹھہرا اس دن فہیمن کے کپڑے سلے تھے آٹھ آنے پیسے ملے تھے اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آتی تھی اسی عید کے لیے لیکن کل گوالن سر پر سوار ہو گئی تو کیا کرتی حامد کے لیے کچھ نہیں ہے تو دو پیسے کا دودھ تو چاہیے ہی اب تو کل دو آنے پیسے بچ گئے ہیں تین پیسے حامد کی جیب میں پانچ امینہ کے بٹوے میں یہی تو بسات ہے اور اس پر عید کا تیوہار اللہ ہی بیڑا پار لگائے دھوبن نائن مہترانی اور چڑیہارن سبھی تو آئیں گی سبھی کو سوئیاں چاہیے اور تھوڑا تو کسی کی آنکھوں کو نہیں لگتا کس کس سے منہ چرائے گی اور منہ کیوں چرائے سال بھر کا تیوہار ہے زندگی خیریت سے رہے ان کی تقدیر بھی ہے تو اسی کے ساتھ ہے بچے کو خدا سلامت رکھے یہ دن بھی کٹ ہی جائیں گے گاؤں سے میلہ چلا اور بچوں کے ساتھ حامد بھی جا رہا تھا کبھی سب کے سب دوڑ کر آگے نکل جاتے پھر کسی پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ والوں کا انتظار کرتے یہ لوگ کیوں اتنا دھیرے دھیرے چل رہے ہیں حامد کے پیروں میں تو جیسے پر لگ گئے ہیں وہ کبھی تھک سکتا ہے نہ شہر کا دامن آ گیا سڑک کے دونوں اور امیروں کے باغیچے ہیں پکی چار دیواری بنی ہوئی ہے پیڑوں میں آم اور لیچیاں لگی ہوئی ہیں کبھی کبھی کوئی لڑکا کنکڑی اٹھا کر آم پر نشانہ لگاتا ہے مالی اندر سے گالی دیتا ہوا نکلتا ہے لڑکے وہاں سے ایک پھلانگ پر ہیں خوب ہنس رہے ہیں مالی کو کیسا الو بنایا بڑی بڑی عمارتیں آنے لگیں یہ عدالت ہے یہ کالج اور یہ کلب گھر ہے اتنے بڑے کالج میں کتنے لڑکے پڑھتے ہوں گے سب لڑکے نہیں ہیں جی بڑے بڑے آدمی ہیں سچ ان کی بڑی بڑی مونچھے ہیں اتنے بڑے ہو گئے کہ ابھی تک پڑھتے جاتے ہیں نہ جانے کب تک پڑھیں گے اور کیا کریں گے اتنا پڑھ کر حامد کے مدرسے میں تو دو تین بڑے بڑے لڑکے ہیں بالکل تین کوڑی کے روز مار کھاتے ہیں کام سے جی چرانے والے اس جگہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوں گے اور کیا کلب گھر میں جادو ہوتا ہے سنا ہے یہاں مردوں کی کھوپڑیاں دوڑتی ہیں اور بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں پر کسی کو کو اندر نہیں جانے دیتے اور وہاں شام صاحب لوگ کھیلتے ہیں بڑے بڑے آدمی کھیلتے ہیں مونچھوں والے داڑھی والے اور میمے بھی کھیلتی ہیں سچ ہماری اما کو یہ دے دو کیا نام ہے یہ یہ بیٹھ تو اسے پکڑ بھی نہ سکیں گھماتے ہی لڑک جائیں محمود نے کہا ہماری امی جان کا تو ہاتھ کانپنے لگے اللہ قسم محسن بولا چلو منو آٹا پیس ڈالتی ہیں جرا سا بیٹ پکڑ لیں گی تو ہاتھ کانپنے لگیں گے سینکڑوں گھڑے پانی روز نکالتی ہیں پانچ گھڑے تو تیری بھینس پی جاتی ہے کسی میم کو ایک گھڑا پانی بھرنا پڑے تو آنکھوں تک اندھیری آ جائے محمود لیکن دوڑتی تو نہیں نا اچھل کود تو نہیں کر سکتی محسن ہاں اچھل کود تو نہیں کر سکتی لیکن اس دن میری گائے کھل گئی تھی اور چودھری کے کھیت میں جا پڑی تھی تو اماں اتنی تیز دوڑی کہ میں بھی انہیں پا نہ سکا سچ آگے چلے حلوائیوں کی دکانیں شروع ہوئیں آج خوب سجی ہوئی تھیں اتنی مٹھائیاں کون کھاتا ہوگا دیکھو نا ایک ایک دکان منو کی ہوں گی سنا ہے رات کو جنات آ کر خرید لے جاتے ہیں ابا کہتے تھے کہ آدھی رات کو ایک آدمی ہر دکان پر جاتا ہے اور جتنا مال بچا ہوتا ہے وہ سب تلوا لیتا ہے اور سچ مچ کے روپے دیتا ہے بالکل ایسے ہی روپے حامد کو یقین نہ آیا ایسے روپے جنات کو کہاں سے مل جائیں گے محسن نے کہا جنات کو روپے کی کیا کمی جس خزانے میں سے چاہیں چلے جائیں اور لے آئیں لوہے کے دروازے تک انہیں نہیں روک سکتے جناب آپ ہیں کس فیر میں ہیرے جواہرات تک ان کے پاس رہتے ہیں جس سے خوش ہو گئے اسے ٹوکروں بھر جواہرات دے دیے حامد نے پھر پوچھا جنات تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہوں گے نا محسن ایک ایک سر آسمان کے برابر ہوتا ہے جی زمین پر کھڑا ہو جائے تو اس کا سر آسمان سے جا لگے مگر چاہیں تو ایک لوٹے میں گھس جائیں حامد لوگ ان کو کیسے خوش کرتے ہوں گے مجھے کوئی یہ منتر بتا دے تو میں بھی ایک جن کو خوش کر لوں محسن اب یہ تو میں نہیں جانتا لیکن چودھری صاحب کے قابو میں بہت سے جنات ہیں کوئی چیز چوری جائے چودھری صاحب اس کا پتہ لگا دیں گے اور چور کا نام بھی بتا دیں گے جمراتی کا بچوا اس دن کھو گیا تھا تین دن حیران ہوئے کہیں نہ ملا تب جھک مار کر چودھری کے پاس گئے چودھری نے ترنت بتا دیا مویشی کھانے میں ہیں اور وہیں ملا جنات آ کر انہیں سارے جہان کی خبر دے جاتے ہیں پتا ہے اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ چودھری کے پاس اتنا دھن کیوں ہے اور کیوں اس کا اتنا سمان ہے آگے چلے یہ پولیس لائن ہے یہاں سب کانسٹیبل قوایت کرتے ہیں ریٹرن فائی فو رات کو بیچارے گھوم گھوم کر پہرا دیتے ہیں نہیں چوریاں نہ ہو جائے محسن نے پرتیواد کیا یہ کانسٹیبل پہرا دیتے ہیں تبھی تو تم جانتے ہو اجی حضرت یہ چوری کرتے ہیں شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے محلے میں جا کر جاگتے رہو جاگتے رہو پکارتے ہیں تبھی ان لوگوں کے پاس اتنے روپے آتے ہیں میرے ماموں ایک تھانے میں کانسٹیبل ہیں برس روپیہ مہینہ میں پاتے ہیں لیکن پچاس روپے گھر بھیجتے ہیں اللہ قسم میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ مامو آپ اتنے روپے کہاں سے پاتے ہیں ہنس کر کہنے لگے بیٹا اللہ دیتا ہے پھر آپ ہی بولے ہم لوگ چاہیں تو ایک دن میں لاکھوں مار لائیں ہم تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنامی نہ ہو اور نوکری نہ چلی جائے حامد نے پوچھا یہ لوگ چوری کرواتے ہیں تو انہیں کوئی پکڑتا نہیں محسن اس کی نادانی پر دیا دکھا کر بولا ارے پاگل انہیں کون پکڑے گا پکڑنے والے تو یہ خود لوگ ہیں لیکن اللہ انہیں سزا بھی خوب دیتا ہے حرام کا مال حرام میں جاتا ہے تھوڑے دن ہوئے ماموں کے گھر میں آگ لگ گئی تھی ساری لئی پونجی جل گئی ایک برتن تک نہ بچا کئی دن پیڑ کے نیچے سوئے اللہ قسم پیڑ کے نیچے پھر نہ جانے کہاں سے ایک سو قرض لائے تو برتن بھانڈے آئے حامد ایک سو تو پچاس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں نا کہاں پچاس اور کہاں سو پچاس ایک تھیلی بھر ہوتا ہے سو تو دو تھیلیوں میں بھی نہ آئے اب بستی کھنی ہونے لگی عید گاہ جانے والوں کی ٹولیاں نظر آنے لگی ایک سے ایک بھڑکیلے وسطر پہنے ہوئے کوئی اکے تانگے پر سوار تو کوئی موٹر پر سبھی عطر میں بسے ہوئے اور سبھی کے دلوں میں امنگ گرامینوں کا یہ چھوٹا سا دل اپنی وپنتا سے بے خبر سنتوش اور دھیرے میں مگن چلا جا رہا تھا بچوں کے لیے نگر کی سبھی چیزیں انوکھی تھیں جس چیز کی اور اور ہی رہ جاتے پیچھے سے ہارن کی آواز ہونے پر بھی نہ چیتتے حامد تو موٹر کے نیچے جاتے جاتے بچا سہسا عیدگاہ نظر آئی اوپر املی کے گھنے وکشوں کی چھایا ہے نیچے پکا فرش ہے جس پر جاجم بچھا ہوا ہے اور روزے داروں کی پنکتیاں ایک کے پیچھے ایک نہ جانے کہاں تک چلی گئی ہیں پکی جگت کے نیچے تک جہاں جاجم بھی نہیں ہے نئے آنے والے آ کر پیچھے کی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں آگے جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی دھن اور پد نہیں دیکھتا اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے ان گرامینوں نے بھی وضو کیا اور پچھلی پنکتی میں کھڑے ہو گئے کتنا سندر سنچالن ہے کتنی سندر ویوستھا لاکھوں سر ایک ساتھ سجدے میں جھک جاتے ہیں اور پھر سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ چھکتے ہیں اور ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ چھک جاتے ہیں کئی بار یہی کریا ہوتی ہے جیسے بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ جلیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں تو یہی کرم چلتا رہے کتنا اپورو تھا جس کی ساموہک کریائیں وستار اور انتتا ہردے کو شردھا گرو اور آتم آنند سے بھر دیتی تھیں مانو بھراتتو کا ایک سوتر ان سمست آتماؤں کو ایک لڑی میں پیروئے ہوئے ہیں نماز ختم ہو گئی لوگ آپس میں گلے مل رہے ہیں تب مٹھائی اور کھلونے کی دکان پر دھاوا ہوتا ہے گرامینوں کا یہ دل اس وشے میں بالکوں سے کم اتساہی نہیں ہے یہ دیکھو ہنڈولا ہے ایک پیسہ دے کر چڑھ جاؤ کبھی آسمان پر جاتے ہوئے معلوم ہوں گے تو کبھی زمین پر گرتے ہوئے یہ چرخی ہے لکڑی کے ہاتھی گھوڑے اونٹ چھڑوں میں لٹکے ہوئے ہیں ایک پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور پچیس چکروں کا مزہ لو محمود اور محسن نورے اور سمی ان گھوڑے اور اونٹوں پر بیٹھتے ہیں حامد دور کھڑا ہے تین ہی تو پیسے ہیں اس کے پاس اپنے کوش کا ایک تہائی ذرا سا چکر کھانے کے لیے تو نہیں دے سکتا سب چرخیوں سے اترتے ہیں اب کھلونے لیں گے ادھر دکانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں طرح طرح کے کھلونے ہیں سپاہی اور گجریا راجا اور وکی بھشتی اور دھوبن سادھو واہ کتنے سندر کھلونے ہیں اب بولا ہی چاہتے ہیں مانو محمود سپاہی لیتا ہے خاکی وردی اور لال پگڑی والا کندھے پر بندوق رکھے ہوئے معلوم ہوتا ہے ابھی قواعد کیے چلا آ رہا ہے محسن کو بھشتی پسند آیا کمر جھکی ہوئی ہے اوپر مشک رکھے ہوئے ہیں مشک کا منہ ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہے کتنا پرسن ہے شاید کوئی گیت گا رہا ہے بس مشک سے پانی ہی چاہتا ہے نورے کو وکیل سے پریم ہے کیسی ودوتا ہے اس کے مکھ پر کالا چوگا نیچے سفید اچکن اچکن کے سامنے کی جیب میں کھڑی سنہری جنجیر ایک ہاتھ میں قانون کا پوتھا لیے ہوئے معلوم ہوتا ہے ابھی کسی عدالت سے جرہ یا بحث کیے چلے آ رہے ہیں یہ سب دو دو پیسے کے کھلونے ہیں حامد کے پاس کل تین پیسے ہیں اتنے مہنگے کھلونے وہ کیسے لے کھلونا کہیں ہاتھ سے چھوٹ پڑے تو چور چور ہو جائے ذرا پانی پڑے تو سارا رنگ دھل جائے ایسے کھلونے لے کر وہ کیا کرے گا اس کے کس کام کے ایسے کھلونے محسن کہتا ہے میرا بھشتی روز پانی دے جائے گا سان سویرے محمود اور میرا سپاہی گھر کا پہرا دے گا کوئی چور آئے گا تو فوراً بندوق سے فیر کر دے گا نورے اور میرا وکیل خوب مقدمہ لڑے گا سمی اور میری دو بن روز کپڑے دھوئے گی حامد کھلونوں کی نندا کرتا ہے مٹی کے ہی تو ہیں گرے تو چکنا چور ہو جائیں گے لیکن للچائی ہوئی آنکھوں سے کھلونوں کو دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے پائے اس کے ہاتھ انایاس ہی لپکتے ہیں لیکن لڑکے اتنے تیاگی نہیں ہوتے وشیش کر جب ابھی نیا شوق ہے حامد للچاتا ہی رہ جاتا ہے کھلونوں کے بعد مٹھائیاں آتی ہیں کسی نے ریوڑیاں لی ہیں کسی نے گلاب جامن کسی نے سوہن حلوہ مزے سے سب کھا رہے ہیں حامد برادری سے پرتھک ہے ابھاگے کے پاس تین پیسے ہیں کیوں نہیں کچھ لے کر کھا لیتا للچائی آنکھوں سے سب کی اور دیکھتا ہے محسن کہتا ہے حامد ریوڑی لے جا دیکھ کتنی خوشبودار ہے حامد کو سندے ہوا یہ کیول کرور ونود ہے محسن اتنا ادار نہیں لیکن یہ جان کر بھی وہ اس کے پاس جاتا ہے محسن دونے میں سے ایک ریوڑی نکال کر حامد کی اور بڑھاتا ہے حامد اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور محسن ریوڑی اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے محمود نورے اور سمی خوب تالیاں بجا بجا کر ہنستے ہیں حامد کھسیا جاتا ہے محسن اچھا اب کی ضرور دیں گے حامد اللہ قسم اللہ قسم لے لے جا حامد رکھے رہو کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں سمی تین ہی تو پیسے ہیں تین پیسوں میں کیا کیا لوگے محمود ہم سے گلاب جامن لے جاؤ حامد موشن تو بدماس ہے حامد مٹھائیاں کون سی بڑی نعمت ہے کتاب میں ان کی کتنی برائیاں لکھی ہوتی ہیں محسن لیکن دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ ملے تو کھا لوں اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے محمود سب سمجھتے ہیں اس کی چالا کی جب ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تو یہ ہمیں للچا للچا کر کھائے گا مٹھائیوں کے بعد کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی کچھ گلٹ اور کچھ نقلی گہنوں کی لڑکوں کے لیے یہاں کوئی آکرشن نہ تھا وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں حامد لوہے کی دکان پر رک جاتا ہے کئی چمٹے رکھے ہوئے ہیں اسے خیال آیا کہ دادی کے پاس چمٹا نہیں ہے توے سے روٹیاں اتارتی ہیں تو ہاتھ جل جاتا ہے اگر وہ چمٹا لے جا کر دادی کو دے دے تو وہ کتنا پرسن ہوں گی پھر کبھی ان کی انگلیاں نہ جلیں گی گھر میں گھر میں ایک کام کی چیز ہو جائے گی نا کھلونوں سے کیا فائدہ ویرتھ میں پیسے خراب ہوتے ہیں ذرا دیر ہی تو خوشی ملتی ہے پھر تو کھلونوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا یہ تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائیں گے پر چمٹا چمٹا کتنے کام کی چیز ہے روٹیاں توے سے اتار لو چولہے میں سینک لو کوئی آگ مانگنے آیا ہو تو چٹ پٹ چولہے سے آگ نکال کر اسے دے دو اما بیچاری کو کہاں فرصت ہے کہ بازار جائے اور اتنے پیسے ہی کہاں ملتے ہیں اسے روز ہاتھ جلا لیتی ہے حامد کے ساتھی آگے بڑھ گئے ہیں سبیل پر سب کے سب شربت پی رہے ہیں دیکھو سب کتنے لالچی ہیں اتنی مٹھائیاں لی مجھے کسی نے ایک بھی نہ دی اس پر کہتے ہیں میرے ساتھ کھیلو میرا یہ کام کرو اب اگر کسی نے کوئی کام کرنے کو کہا تو پوچھوں گا کھائیں مٹھائیاں آپ منہ سڑے گا پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی آپ ہی جبان چٹوری ہوگی تب گھر سے پیسے چرائیں گے اور مار کھائیں گے کتابوں میں کوئی جھوٹی باتیں تھوڑی لکھی ہوتی ہیں میری زبان کیوں خراب ہوگی اماں چمٹا دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی میرا بچہ اماں کے لیے چمٹا لایا ہے کتنا اچھا لڑکا ہے ان لوگوں کے کھلونوں پر انہیں کون دعائیں دے گا بڑوں کی دعائیں سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہیں اور ترنت سنی جاتی ہیں میں بھی ان کے مزاج کیوں سہوں میں غریب صحیح کسی سے کچھ مانگنے تو نہیں جاتا آخر ابا جان بھی تو کبھی نہ کبھی آئیں گے امی بھی آئیں گی پھر ان لوگوں سے پوچھوں گا کتنے کھلونے لوگے ایک ایک کو ٹوکریاں بھر بھر کھلونے دوں گا اور دکھا دوں گا کہ دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ ایک پیسے کی ریوڑیاں لی تو چڑھا چڑھا کر کھانے لگے سب کے سب ہنسیں گے کہ حامد نے چمٹا لیا ہے ہنسے میری بلا سے اس نے دکاندار سے پوچھا یہ چمٹا کتنے کا ہے دکاندار نے اس کی اور دیکھا اور کوئی آدمی ساتھ نہ دے کر کہا تمہارے کام کا نہیں ہے جی آگے بڑھو بکاؤ ہے کہ نہیں بکاؤ کیوں نہیں ہے اور یہاں کیوں اولاد لائے ہیں تو بتاتے کیوں نہیں کیا پیسے کا ہے چھ پیسے لگیں گے حامد کا دل بیٹھ گیا ٹھیک ٹھیک پانچ پیسے لگیں گے لینا ہو لو نہیں چلتے بنو حامد نے کلیجا مضبوط کر کے کہا تین پیسے لوگے یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا کہ دکاندار کی گھڑکیاں نہ سنے لیکن دکاندار نے گھڑکیاں نہیں دی بلا کر چمٹا دے دیا حامد نے اسے اس طرح کندھے پر رکھا مانو بندوق ہے اور شان سے اکڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا ذرا سنیں سب کے سب کیا آلوچنائیں کرتے ہیں محسن نے ہنس کر کہا ارے پگلے چمٹا کیوں لایا اس کا کیا کرے گا حامد نے چمٹے کو زمین پر پٹک کر کہا ذرا اپنا بھشتی زمین پر گرا دو ساری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی محمود بولا تو یہ چمٹا کوئی کھلونا ہے کیا حامد کھلونا کیوں نہیں ہے ابھی کندھے پہ رکھا تو بندوق ہو گئی ہاتھ میں لیا فقیروں کا چمٹا ہو گیا چاہوں تو اس سے مزیرے کا کام لے سکتا ہوں ایک چمٹا جما دوں تو تمہارے سارے کھلونوں کی جان نکل جائے گی تمہارے کھلونے کتنا ہی زور لگا دیں میرے چمٹے کا بال بانکا نہیں کر سکتے میرا بہادر شیر ہے چمٹا سمی نے کھنجری لی تھی پربھاوت ہو کر بولا میری کھنجری سے بدلو گے دو آنے کی ہے حامد نے کھنجری کی اور اپیکشا سے دیکھا اور بولا میرا چمٹا چاہے تو تمہاری کھنجری کا پیٹ پھاڑ ڈالے بس ایک چمڑے کی جھلی لگا دی اور ڈھاپ ڈھاپ بولنے لگی ذرا سا پانی لگ جائے تو ختم ہو جائے میرا بہادر چمٹا آگ میں پانی میں آندھی میں طوفان میں برابر ڈٹا کھڑا رہے گا چمٹے نے سبھی کو موہت کر لیا اب پیسے کس کے پاس دھرے تھے پھر میلے سے دور بھی نکل آئے تھے نو کب بج گئے دھوپ تیز ہو رہی تھی گھر پہنچنے کی جلدی ہو رہی تھی باپ سے ضد بھی کریں تو بھی اب چمٹا نہیں مل سکتا حامد ہے بڑا چالاک اسی لیے بدماش نے اپنے پیسے بچا رکھے تھے اب بالکوں کے دو دل ہو گئے ہیں محسن محمود سمی اور نورے ایک طرف ہے حامد اکیلا دوسری طرف شاسترارتھ ہو رہا ہے سمی تو ودھرمی ہو گیا دوسرے پکش سے جا ملا لیکن محسن محمود اور نورے بھی حامد سے ایک ایک دو دو سال بڑے ہونے پر بھی حامد کے آگاتوں سے آتنکت ہو اٹھے ہیں اس اس کے پاس کا بل ہے ہے اور اور اور کی شکتی ایک مٹی دوسری لوہا جو وقت اپنے کو فولاد کہہ رہا ہے وہ اجے ہے اور گھاتک بھی اگر کوئی شیر آ جائے تو میاں بھشتی کے چھکے چھوٹ جائیں جو میاں سپاہی مٹی کی بندوق چھوڑ کر بھاگیں وکیل صاحب کی نانی مر جائے چوگے میں منہ چھپا کر زمین پہ لیٹ جائیں مگر یہ چمٹا یہ بہادر یہ رستم ہند لپک کر شیر کی گردن پر سوار ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں نکال لے گا محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا اچھا چمٹا پانی تو نہیں بھر سکتا حامد نے چمٹے کو سیدھا کر کے کہا بھشتی کو ایک ڈانٹ بتائے گا تو دوڑا ہوا بھشتی پانی لا کر اس کے دوار پر چھڑکنے لگے گا محسن پراست ہو گیا پر محمود نے کمک پہنچائی اگر بچہ پکڑا جائے تو عدالت میں بندھے بندھے پھرو گے تب تو وکیل صاحب کے پیروں پڑو گے حامد اس پربل ترک کا جواب نہ دے سکا اس نے پوچھا ہمیں پکڑنے کون آئے گا نورے نے اکڑ کر کہا یہ سپاہی بندوق والا حامد نے منہ چڑا کر کہا یہ بیچارے ہم بہادر رستم ہند کو پکڑیں گے اچھا لاؤ ابھی ذرا کشتی ہو جائے اس کی صورت دیکھ کر دور سے بھاگیں گے پکڑیں گے کیا بیچارے محسن کو ایک نئی چوٹ سوج گئی محسن بولا تمہارے چمٹے کا منہ روز آگ میں جلے گا اس نے سمجھا تھا کہ حامد لاجواب ہو جائے گا لیکن یہ بات نہ ہوئی حامد نے ترنت جواب دیا آگ میں بہادر ہی کودتے ہیں جناب تمہارا یہ وکیل سپاہی اور یہ بھشتے لونڈیوں کی طرح گھر میں گھس جائیں گے آگ میں وہ کام ہے جو یہ رستم ہند ہی کر سکتا ہے محمود نے ایک اور زور لگایا وکیل صاحب تو کرسی میز پر بیٹھیں گے تمہارا چمٹا وہ تو باورچی خانے میں زمین پر پڑا رہنے کے سوا اور کیا کرے گا اس ترک نے سمی اور نورے کو بھی سجی کر دیا کتنے ٹھکانے کی بات کہی ہے پٹھے نے باورچی خانے میں پڑا رہنے کے سوائے اور کر بھی کیا سکتا ہے حامد کو کوئی فڑکتا ہوا جواب نہ سوجھا تو اس نے دھاندلی شروع کی میرا چمٹا باورچی خانے میں نہیں رہے گا وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے تو وہ جا کر انہیں زمین پر پٹک دے گا اور ان کا قانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا بات کچھ بنی نہیں بات غالی گلوچ کی تھی لیکن قانون کو پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی ایسی چھا گئی کہ تینوں سورما منہ تاکتے رہ گئے مانو کوئی دھیلچا کنکوا کسی گنڈے والے کنکوے کو کاٹ گیا ہو قانون منہ سے باہر نکلنے والی چیز ہے اس کو پیٹ کے اندر ڈال دیا جانا بے تکوئی سی بات ہونے پر بھی کچھ نیا پن رکھتی ہے حامد نے میدان مار لیا اس کا چمٹا رست میں ہند ہے اب اس میں محسن محمود نورے سمی کسی کو بھی آپتی نہیں ہو سکتی

بشتی لے کر دیکھ لو محمود اور نورے نے بھی اپنے اپنے کھلونے پیش کیے حامد کو ان شرطوں کو ماننے میں کوئی آپتی نہ تھی چمٹا باری باری سے سب کے ہاتھ میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری سے حامد کے ہاتھ میں آئے کتنے خوبصورت کھلونے ہیں حامد نے ہارنے والوں کے آنسو پہنچے میں تمہیں چڑھا رہا تھا سچ یہ چمٹا بھلا ان کھلونوں کی کیا برابر کرے گا معلوم ہوتا ہے کہ اب بولے اب بولے لیکن موسن کی پارٹی کو اس دلاسے سے سنتوش نہیں ہوتا چمٹے کا سلکا خوب بیٹھ گیا ہے چپٹا ہوا ٹکٹ اب پانی سے نہیں چھوٹ رہا محسن لیکن ان کھلونوں کے لیے کوئی ہمیں دعا تو نہ دے گا محمود دعا کے لیے پھرتے ہو الٹے مار نہ پڑے اما ضرور کہیں گی میلے میں یہی مٹی کے کھلونے ملے حامد کو سویکار کرنا پڑا کہ کھلونوں کو دیکھ کر کسی کی بھی ماں اتنا خوش نہ ہوں گی جتنا کہ دادی چمٹے کو دیکھ کر خوش ہوں گی تین پیسوں ہی میں تو اسے سب کچھ کرنا تھا اور ان پیسوں کے اس اپیوگ پر پچھتاوے کی بالکل ضرورت نہ تھی پھر اب تو چمٹا ہند ہے اور ان سبھی کھلونوں کا بادشاہ راستے میں محمود کو بھوک لگی اس کے باپ نے کیلے کھانے کو دیے محمود نے کیول حامد کو اپنا ساجھی بنایا اس کے انیہ متر منہ تاکتے رہ گئے یہ اس چمٹے کا پرساد تھا گیارہ بجے گاؤں میں ہلچل مچ گئی میلے والے آ گئے محسن کی چھوٹی بہن دوڑ کر بھشتی اس کے ہاتھ سے چھین لیتی ہے اور مارے خوشی کے اچھل پڑی تو میاں بھشتی نیچے آ رہے اور سر لوگ سدھارے اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی دونوں خوب روئے اور اس کی اماں یہ شور سن کر بگڑی اور دونوں کو اوپر سے دو دو چانٹے اور لگائے میاں نورے کے وکیل کا انت اس کی نکول اس سے زیادہ گورو میں ہوا وکیل زمین پر یا تاک پر تو بیٹھ نہیں سکتا اس کی مریادا کا وچار تو کرنا ہی ہوگا نا دیوار میں کھونٹیاں گاڑی گئی ان پر لکڑی کا پٹرا رکھا گیا پٹرے پر کاغذ کا قالین بچھایا گیا وکیل صاحب راجا بھوج کی بھانتی سنگھاسن پر براجے نورے نے انہیں پنکھا جھالنا شروع کیا عدالتوں میں کھر کی ٹٹیاں اور بجلی کے پنکھے ہوتے ہیں کیا یہاں معمولی پنکھا بھی نہ ہو قانون کی گرمی دماغ پر نہ چڑھ جائیں گی بس بانس کا پنکھا آیا اور نورے ہوا کرنے لگے معلوم نہیں کہ پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب سورگ لوک سے مرتیو لوک میں آ رہے اور ان کا ماٹی کا چولا ماٹی میں مل گیا پھر بڑے زور شور کے ساتھ ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی استھیاں گھورے پر ڈال دی گئیں اب رہا محمود کا سپاہی اسے چٹ پٹ گاؤں کا پہرا دینے کا چارج ملا لیکن پولیس کا سپاہی کوئی سادھارن ویکتی تو ہے نہیں جو اپنے پیروں پر چلے وہ تو پالکی پر چلے گا ایک ٹوکری آئی اس میں کچھ لال رنگ کے پھٹے پرانے چتھڑے بچھائے گئے جس میں سپاہی صاحب آرام سے لیٹے نورے نے یہ ٹوکری اٹھائی اور اپنے دوار کا چکر لگانے لگے اس کے دونوں چھوٹے بھائی سپاہی کی طرح چھونے والے جاگتے لہو چھونے والے جاگتے لہو پکارتے چلتے ہیں مگر رات تو اندھیری ہونی چاہیے نورے کو ٹھوکر لگ جاتی ہے ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے اور میاں سپاہی اپنی بندوق لیے زمین پر آ جاتے ہیں اور ان کی ایک ٹانگ میں وکار آ جاتا ہے محمود کو آج گیات ہوا کہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے اس کو ایسا مرہم مل گیا جس سے وہ ٹوٹی ٹانگ کو آنن فانن میں جوڑ دیتا ہے کیول گولر کا دودھ چاہیے گولر کا دودھ آ جاتا ہے ٹانگ جواب دے دیتی ہے شلیہ کریا اسفل ہوئی تب اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی جاتی ہے اب کم سے کم ایک جگہ آرام سے تو بیٹھ سکتا ہے ایک ٹانگ سے تو نہ چل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا اب وہ سپاہی سنیاسی ہو گیا ہے اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا پہرا دیتا ہے کبھی کبھی دیوتا بھی بن جاتا ہے اس کے سر کا جھالردار صافہ کھرچ دیا گیا ہے اب اس کا جتنا چاہے روپانترن کرو کر سکتے ہو کبھی کبھی تو اس سے باٹ کا کام بھی لیا جاتا ہے اب میاں حامد کا حال سنیے امینا اس کی آواز سنتے ہی دوڑ کر آتی ہے اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی ہے سہسا اس کے ہاتھ میں چمٹا دے کر چونک جاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ چمٹا کہاں تھا میں نے مول لیا ہے پیسے میں تین پیسے میں امینا نے چھاتی پیٹ لی اللہ یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہوا کچھ کھایا نہ پیا لایا بھی تو کیا چمٹا سارے میلے میں تجھے اور کوئی چیز نہ ملی تھی جو یہ لوہے کا چمٹا اٹھا لایا حامد نے اپرادھی بھاؤ سے کہا اماں تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھیں اس لیے میں نے یہ لیا بڑھیا کا کرودھ ترنت سنیہ میں بدل گیا اور سنیہ بھی وہ نہیں جو پرگلب ہوتا ہے اس نے اپنی ساری کسک شبدوں میں بکھیر دی وہ موک سنیہ تھا خوب ٹھوس رس اور سواد سے بھرا ہوا بچے میں کتنا تیاگ کتنا سدبھاؤ اور کتنا وویک ہے دوسروں کو کھلونے لیتے دیکھ اور مٹھائیاں کھاتے دیکھ اس کا من کتنا للچایا ہوگا اتنا ضبط کیسے ہوا اس سے وہاں بھی اسے اپنی بڑھیا دادی کی یاد بنی رہی امینا کا من گدگد ہو گیا اب اور وچتر بات ہوئی حامد کے اس چمٹے سے بھی وچتر بچے حامد نے بوڑھے حامد کا پارٹ کھیلا تھا بڑھیا امینا بالکا امینا بن گئی وہ رونے لگی دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دیتی جاتی اور آنسو کی بڑی بڑی بوندیں گراتی جاتی حامد وہ اس کا رہسیہ کیا سمجھتا